یعقوب نے کہا تمہارے اس کو لے جانے سے میں اس کی جدائی میں ضرور غمگین ہوں گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا